ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بریرہ کے شوہر آزاد تھے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچپن یہ حدیث صحیح ہے